پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے الف لام را یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میات مقرر کر دی تھی کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کا قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسا ہی رہ چکا ہے ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدھوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کر دیا اور ہر شیطان رجیم سے محفوظ بنا دیا مگر یہ کہ کوئی شیطان وہاں کی بات چرانا چاہے تو اس کے پیچھے تھیکتا ہوا شولہ لگا دیا گیا ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہارے لیے بھی اسباب معیشت قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں اور ہم نے ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والا بنا کر چلایا ہے پھر آسمان سے پانی برسایا ہے جس سے تم کو سیراب کیا ہے اور تم اس کے خزانے دار نہیں تھے اور ہم ہی حیات و موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے والی و وارث ہیں اور ہم تم سے پہلے گزر جانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور بعد میں آنے والوں سے بھی باخبر ہیں اور تمہارا پروردگار ہی سب کو ایک جگہ جمع کرے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی اور ہم نے انسان کو سیاہی مائل نرم مٹی سے پیدا کیا ہے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگتی ہے اور جو ناک کو اس سے پہلے زہریلی آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں سیاہی مائل نرم کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح حیات پھونک دوں تو سب کے سب سجدہ میں گر پڑنا تو تمام ملائکہ نے اجتماعی طور پر سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ سجدہ گزاروں کے ساتھ نہ ہو سکا اللہ نے کہا کہ اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ سجدہ گزاروں میں شامل نہ ہو سکا اس نے کہا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے نے سیاہی مائل خشک مٹی سے پیدا کیا ہے ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا کہ مردود ہے اور پر قیامت کے دن تک لانت ہے اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز حشر تک کی مہلت دے دے جواب ملا تجھے مہلت دے دی گئی ہے ایک معلوم اور معین وقت کے لیے اس نے کہا کہ پروردگار جس طرح نے مجھے گمراہ کیا ہے میں ان بندوں کے لیے زمین میں ساز و سامان آراستہ کروں گا اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے ارشاد ہوا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے علاوہ ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کرنے لگے اور جہنم ایسے تمام لوگوں کے لیے آخری وعدہ گاہ ہے اس کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں اطلاع دو جب وہ لوگ ابراہیم کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے خوف زدہ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں ہم آپ کو ایک فرزند کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں ابراہیم نے کہا کہ اب جب کہ بڑھاپا چھا گیا ہے تو مجھے کس چیز کی بشارت دے رہے ہو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بالکل سچی بشارت دے رہے ہیں خبردار آپ مایوسوں میں سے نہ ہو جائیں ابراہیم نے کہا کہ رحمت خدا سے سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہو سکتا ہے پھر کہا کہ مگر یہ تو بتائیے کہ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں علاوہ لوت کے کے کے گھر والوں کہ ان میں ہر ایک کو نجات دینے والے ہیں علاوہ ان کی بیوی کے کہ اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی پھر جب فرشتے آل لوت کے پاس آئے اور لوت نے کہا کہ تم تو اجنبی قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی اب ہم وہ برحق عذاب لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں آپ رات رہے اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں اور خود پیچھے پیچھے سب کی نگرانی کرتے چلے اور کوئی پیچھے کی طرف موڑ کر بھی نہ دیکھے اور جدھر کا حکم دیا گیا ہے سب ادھر ہی چلے جائیں اور ہم نے اس امر کا فیصلہ کر لیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے اس قوم کی جڑے تک کاٹ دی جائیں گی اور ادھر شہر والے نئے مہمانوں کو دیکھ کر خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے لوگ نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں خبردار ہمیں بدنام نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور رسوائی کا سامان نہ کرو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو سب کے آنے سے منع نہیں کر دیا تھا لوت نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی لڑکیاں حاضر ہیں اگر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو آپ کی جان کی قسم یہ لوگ گمراہی کے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے اپنی گرفت میں لے لیا پھر ہم نے انہیں تہو بالا کر دیا اور ان کے اوپر کھڑنجے اور پتھروں کی بارش کر دی باتوں میں صاحبان ہوش کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور یہ بستی ایک مستقل چلنے والے راستے پر ہے اور بے شک اس میں بھی صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں اور اگرچہ ایکا والے ظالم تھے تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں واضح شاہراہ پر ہیں اور اصحاب ہجر نے بھی مرسلین کی تقسیب کی اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی تو وہ ایراس کرنے والے ہی رہ گئے اور یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر محفوظ قسم کے مکانات بناتے تھے تو انہیں بھی صبح سویرے ہی ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا تو انہوں نے جس قدر بھی حاصل کیا تھا کچھ کام نہ آیا اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو برحق پیدا کیا ہے اور قیامت بہرحال آنے والی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوبصورتی کے ساتھ درگزر کریں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار سب کا پیدا کرنے والا اور سب کا جاننے والا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبع مسانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار میں بعض افراد کو ہم نے جو کچھ نعمات دنیا عطا کر دی ہیں ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اور اس کے بارے میں ہر گرز رنجیرہ بھی نہ ہوں بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں اور یہ کہہ دیں کہ میں تو بہت واضح انداز سے ڈرانے والا ہوں جس طرح کہ ہم نے ان لوگوں پر عذاب نازل کیا جو کتاب خدا کا حصہ پاٹ کرنے والے تھے جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی قسم کہ ہم ان سے اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے اور مشرقین سے کنارہ کش ہو جائیں ہم ان استحضا کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں اور انقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں تو اب اپنے پروردگار کے ہم کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیے اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے